ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں پاکیزہ کرتے ہیں کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا دیکھیے تو صحیح یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں یہ سریح گناہ اسے کافی ہے کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست والے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار اے نبی آپ نہ پائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منہ پر تعریف اور خود پسندی کی مذمت یہود اور نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی ان کے اس قول کی تردید میں یہ آیت علم ترا الدین یوزکون انفسم نازل ہوئی اور بقول مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں یہ بھی مروی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے قربت اللہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں ہمارے سفارشی ہیں اور ہمیں وہ پاک کر دیں گے بس یہ آیت اتری ابن عباس رضی اللہ عنما یہودیوں کا اپنے بچوں کو آگے کرنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کسی گنہ گار کو بے گناہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بچے بے خطا ہیں ایسے ہی ہم بھی بے گناہ ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت دوسروں کی بڑھی چڑھی مدح و ثنا بیان کرنے کے رد میں اتری ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدح کرنے والوں یعنی تعریف کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مدح و ستائش یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے منہ پر سن کر فرمایا افسوس تو نے اس اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے كذا وكذا کہ میں فلاں شخص کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں ولا ازکی کی آل اللہ احد حقیقی پاکیزگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے منہ پر تعریف نہ کرے مسند احمد میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عن بہت ہی کم حدیث بیان فرماتے اور بہت کم جمعے ایسے ہوں گے جن میں آپ نے یہ چند حدیثیں نہ سنائی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور یہ مال میٹھا اور سبز رنگ ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی تم آپس میں ایک دوسرے کی مدح و ستائش سے پرہیز کرو اس لیے کہ یہ چھری پھیرنا ہے یہ پچھلا جملہ ان سے ابن ماجہ میں بھی مروی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان صبح کو اپنا دین لے کر نکلتا ہے پھر جب کہ وہ لوٹتا ہے تو اس کے پاس اس کے دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ کسی سے ملا اور اس کی مدح سرائی شروع کی اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا آپ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی ہیں حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا اور بسا ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات کے بعد بھی اس سے اس کا کام نہ نکلے لیکن اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر دیا پھر آپ نے اسی آیت تذکیہ کی تلاوت فرمائی اور اس کا تفصیلی بیان آیت فلا تزکو انفسکم کی تفسیر میں آئے گا انشاء اللہ تعالی بس یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے پاک کر دیں کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کے عالم تو اکیلے اللہ ہی ہیں پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دھاگے کے وزن کے برابر بھی کسی کی نیکی چھوڑ نہ دیں گے فتیل کے معنی ہیں کھجور کی گھٹلی کے درمیان کا دھاگا اور مرضی ہے کہ وہ دھاگا جسے کوئی اپنی انگلیوں سے بٹ لے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی افطرا پردازی تو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں رہنا ہوگا اور کس طرح اپنے بڑوں کے نیک اعمال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں حالانکہ کسی کا عمل دوسرے کو کچھ نفع نہیں دے سکتا جیسے اللہ کا ارشاد ہے تل کا امت ان قد خلط میں کسبت یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور تم سے ان کے اعمال کے بابت کچھ نہ پوچھا جائے گا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ کھلا کذب و افطرا ہی ان کے لیے بس ہے جبت کے معنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغیرہ سے جادو کے اور تاغوت کے معنی شیطان کی مرضی ہیں یہ بھی قول ہے کہ جبت حبش کا لفظ ہے اس کے معنی شیطان کے ہیں شرک بت کاہن وغیرہ کے معنی میں بھی آئے ہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراد ابن اختب یہودی ہے بعض کہتے ہیں کعب ابن اشرف یہودی ہے تاغت کی نسبت پہلے سور بقرہ میں کلام گزر چکا ہے اس لیے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں جابر رضی اللہ عنہ سے جب تاغوت کی نسبت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کاہن لوگ ہیں جن کے پاس شیطان آتے تھے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانی صورت کے یہ شیاطین ہیں جن کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے جاتے ہیں اور انہیں حاکم مانتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی جائے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کی جہالت بے دینی اور خود اپنی کتاب کے ساتھ کفر کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح اور افضلیت دیتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے کہ قئی ابن اختب اور کعب ابن اشرف مکہ والوں کے پاس آئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو بھلا بتاؤ تو ہم بہتر ہیں یا محمد انہوں نے کہا تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں تو اہل مکہ کے مشرقین نے کہا ہم سلا رحمی کرتے ہیں تیار اوٹنیاں ذبح کر کے کھلاتے ہیں لسی پلاتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور محمد تو سمبور ہیں ہمارے رشتے ناتے تڑوائے ان کا ساتھ حاجیوں کے چوروں نے دیا ہے جو قبیل غفار میں سے ہیں اب بتلاؤ ہم اچھے ہیں یا وہ تو ان دونوں نے کہا تم بہتر ہو اور تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو اس پر یہ آیت اتری دوسری روایت میں ہے کہ انہی کے بارے میں ان نشانی کا حول ابتر اتری ہے بنو وائل اور بنو نظیر کے چند سردار جب عرب میں رسول اللہ کے خلاف آگ لگا رہے تھے اور جنگ کی عظیم تیاری میں تھے اس وقت جب یہ قریش کے پاس آئے تو قریشیوں نے انہیں عالم و درویش جان کر ان سے پوچھا کہ بتلاؤ ہمارا دین اچھا ہے یعنی مشرقوں والا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توحید تو ان لوگوں نے کہا تم اچھے دین والے اور ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہو اس پر یہ آیت اتری اور خبر دی گئی کہ یہ لعنتی گروہ ہے اور ان کا ممدود و معاون دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں اس لیے کہ صرف کفار کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بطور چاپلوسی اور خوشامت کی یہ کلمات اپنی معلومات کے خلاف کہہ رہے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے چنانچہ یہی ہوا زبردست لشکر لے کر سارے عرب کو اپنا کر کے تمام تر قوت و طاقت اکٹھی کر کے ان لوگوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی لیکن بالآخر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کا مکر انہی پر لوٹ آیا یہ خائب و خاصر رہے نہ مراد و نہ کام پلٹے دامن مراد خالی رہا بلکہ نامرادی اور مایوسی و نقصان عظیم کے ساتھ لوٹنا پڑا اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی کفایت آپ کی اور اپنی قوت و عزت سے ان کافر و مشرقین کے گروہ کو اوندھے منہ گرا دیا فرحمد للہ الکبیر المتعال